ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا سوائے لوت کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے ساحری کے وقت بچا لیا تھا